ڈبل ڈاٹ کام کیونکہ بہت بڑی ہے اللہ تعالیٰ اٹھار کا اوپر ہے اور مغربی پندرہ وی بار کا جگہ جی مجھے اس کا سبسرا اللہ تمہارا تمہارے ڈیمارٹمنٹ کروایا ہے صبح سے لے کر شام تک اور مغرب سے لے کر سندر تک یہ جو چوبیس گھنٹے ہیں چوبیس گھنٹوں میں کوئی اگر چیز کے وقت ہے تو فضر کے بعد اور اپر کے بعد کا وقت بڑا ہے اور یہ وقت اللہ کی طرف سے بندوں کو اس لیے دیا جاتا ہے کہ سب وقت میں جی۔ بچے زیادہ صفائی کر لیں گے جیسے پرسوں ہے پر کوئی اللہ کا ایک آدمی پوری زندگی ہوتے ہیں رمضان مبارک کے ایک روزے کے مقابلے میں پوری زندگی کے برابر نہیں آتے اللہ نے ہمارا ہم پر کروائے گروپ کروائے اور رمضان مبارک کا مہینہ اللہ نے ہمیں تاکہ میڈیا بہت بہت ساری ہیں جو ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے اللہ دیکھتے ہیں جتنے کو بچے رات کو رات کو جاگے حفاظت کرے اللہ کے پابندی کوئی کار کرے تاکہ ان کو بہت بڑا فائدہ ہوگی ایک رات میں جانا اور ہزاروں مہینوں سے بہتر ہزاروں مہینوں سے زیادہ اور اللہ سے رہے ہوں تو کچھ بہت ذریعہ ایسی ہوتی ہیں جس پہ ٹاپ اتر میں کام زیادہ ہو جاتا ہے ابھی پسر کے بعد کا مقصد اور اصل کے بعد کا مقصد ہے اس کا مسئلہ الگ کروایا ہے ان مکملوں نے اپنے سیکھ کی کثرت کرنی چاہیے سیکر تو ایسے نہیں جب تحرے کر سکتے ہیں اس کے لیے کوئی مکرو اثر نہیں ہے سیکر نہیں کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے ہر پانچ جگہ پر ہم ذکر کر سکتے ہیں فکر پابند نہیں لیکن اب کے بعد کا جو وقت ہے اس میں ہمیں زیادہ ذکر کرنا چاہیے اور فضل کے بعد کا جو وقت ہے اس میں ہمیں زیادہ ذکر کرنا چاہیے اللہ تمہارا وہ خود دے ہے یار یہ لگی آؤ پورا ذکر کرتی رہا رہو تم اللہ کا ذکر بہت کرو تھوڑا سا بہت ذکرت کرتی وقت کے حو کرتا ہو اور سیا اور اللہ کی پاکی بیان کرو اللہ علیہ سے پاک ہے اللہ میں کوئی عیب نہیں ہے سبحان اللہ اللہ کی پاکی کے بول دے تو حکر رکھو اور سیا تو چار میں اللہ کی پاکی بیان کرو اللہ کا ذکر کرو تو ہمیں ذکر کی برکت کرنی چاہیے بہت بڑی چیز ہے کہتا ہے عام طور پر ہمارے ذہنوں میں ایک بات ڈالتا ہے ارے کوئی ذکر نہیں کرے پورا خراب ہوگا ہوگا یہ کہتا کی پرفیکٹ ٹھوکا ہے ذکر نہیں کرے تو خدا تھوڑا ہوگا شرط کے پاس ہے ایسا نہیں ہوگا مومن تو وہ ہوتا ہے کہ اللہ قرآن وغیرہ نے مجھے کیا کروایا مجھے کیا کرتا ہے جب کو لینا پڑے گا پل ہے واجب ہے کیا ہے کیا ہے اس کو ہمیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کثرت سے ذکر کرنے کو کہا ہے ہم کثرت سے ذکر کریں گے ہاں۔ اور بڑی بڑی فضیلت اگر رستے نے بڑے آباد میں ذکر کی فضیلتوں کو بہت کھول کر کے تفصیل سے بیان فرمایا ہے اور پرانے پاک کی بہت ساری آیات کو اور بہت سے آدمی کو جمع فرمایا ہے دوست ہماری آخرت کی کمائی ہے ہماری آخرت کی کمر یہ ہے یہ روپیہ پیسہ و دولت جو ہے وہ صرف پکی چیز ہے کہیں بھی چلے جاؤ تو پانی لائن آپ کر دیے ایسی نے ذکر اتنا چل کی ہے کہ اللہ نے اس کو عام کر دیا ہے کہیں بھی پڑھ سکتے ہو چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہو لے کے پڑھ سکتے ہو بیٹھے بیٹھے پڑھ سکتے ہو کوئی کام کر رہے ہو تب بھی ذکر کر سکتے ہو ہم اتنا سے ذکر کریں کہ ہمارے اٹھتے بیٹھتے خبر نہیں آپ نے کرایا الحمد للہ اللہ سبحان اللہ اس قسم کے الفاظ ہمارے زبانوں پر میں ہو جائے ہے مومی کے بول رہے ہیں رکھنا نے گا بھائی صبح میں اتنی تصویر اور شام میں اتنی تصویر یہ تو کم سے کم مقدار ہے ایک ہماری گاڑی پٹری پر آ جائے اس کے لیے اس کو زیادہ سنتے کہ بہت ہو گیا یہ بہت ان تفصیلات کو ہم پڑھیں اور کوشش یہ کریں یہ جو دو چیز کے مسئلے ہیں وہ ہیں ہم پڑھیں کسی وجہ سے نہ پڑھ سکے جان کی تصویر کو سونے سے پہلے پہلے ان کو پوری کر دیں ہاں فرور کی تصویر کسی وجہ سے نہ پڑھ سکے تو سوال سے پہلے ہے اس کو پوری کرتے ہمیں تو فخر کرنی ہے کثرت سے فکر کرنا ہے اور ہم اللہ تمہارے کو کا ذکر کریں گے اللہ ہمارا ذکر کرے گا اور گرو یا اسکول کو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا اللہ تمہارا وطالعہ ہم جب ذکر کرتے ہیں تو اس کا تذکرہ فریقوں کے سامنے کرتے ہیں اب فریشوں کے سامنے کیوں کرتے ہیں اور ملتا ہے اگر والی سلام اور سلام کو دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ کیا اور زمین کی خلافت انسانوں کو دینے کا فیصلہ کیا تو فریشوں نے اللہ تمہارا بتانا تو یہ فرمایا کہ پانی تعالیٰ ہم آپ سے ایسی مخلوق ہے کہ پر چپکنے کے برابر آپ نہیں کرتے آپ سے ہمیں جس کام میں لگایا اسی کام میں ہم لگے رہتے کے خلاف تو ہمیں نہیں چاہیے اور یہ انسان دنیا میں جائے گا وہ کرائے گا کو دے گی اور گناہ کے کام کرے گا تو آپ نے ہمیں جس کام میں لگایا اسی کام میں ہم لگے رہے اللہ سبحانہ پارلی فرمایا آ رہا ہوں پارا کھا ہوں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے یہ انسان اس کے پیچھے ایک دشمن ہے چار ہمیشہ وہ مسلمان ایمان والوں کو پہ پڑھا رہتا اس کا کام وسائل پہ جاتا اور دوسرا دشمن ہے ہمارا نفس ہمیشہ وہ رائے راست میں بن گئے وہ برابر لگے ہوئے ہیں اور بھی اس کے ساتھ بیوی بچوں کے حقوق ہے ماں باپ کے حقوق ہے بہنوں کے حقوق ہیں اور پھر بڑے پانچ ہے બરોબર છે પણ તમે જે ચાલશે ને એ એક જ ને હાથે વળી તો હાથે પેલા સાથે આવી જાય એટલે આવી જાય اللہ તમે કરાવો اسی لیے فرشتوں سے اونچا ہوگا انسانوں کو کون نہیں چاہے فرشت اگر ذکر میں لگے ہوئے تو سماج کی بات نہیں سیلان جو ہے એવું નહીં આ મજલિસ પર છે ને કાલ કામયાબી આવડી ગયો ચંપલ યાદ માધ્યમ સાથે હમાरे और कोयल ये वक्त बना दीजिए उसमें हमें वक्त करना चाहिए सबको जरूर आदमी को करना चाहिए वहाँ पहले बदला क्या रहेंगे सबको मालूम है अलहमदा पहले पहले बदला कौन सा क्या रहेंगे अल्लाह ऊपर पहले बदला क्या रहेंगे लाड़ी अल्लाह पहले बदला क्या रहेंगे हमारे हमारे हमारे कंप्लीट थी गई जो से एक खास करे तय जरूर है कि भाई मुझे तो अपनी जिंदगी में दिख रहा है और जो कमी है उसको जैसे नमाज के बारे में हमने दिन पर ले کیونکہ ہم نے ہمارا جو پروگرام ہے اس میں ہماری زندگی کے یوگا میں ہم کو لوگ کریں گے میں تو ہمارے ساتھوں کو بھی بار بار کہتا رہتا ہوں کہ ہمارے پاس سب کو ہونی چاہیے چیزوں کا اثر ہوتا ہے ہاں آدمی جب فارغ ہوتا ہے موبائل کا ایک اثر ہوتا ہے آج کل کرے گا جیسے ہر آدمی کیا کرے گا موبائل نکالے گا اس کا واٹس ایپ ہے چکر میں بھیجا ہے کیا نئی خبر ہے تو اس نے کیا بھیجا اس کا خبر آیا موبائل نہیں جیسے آتی ہے سختی کا نسوان کا ایک اثر ہوتا ہے ہاں ہماری جیب میں ہاتھ جائے گا تخمی ہاتھ میں آئے گی ہم پڑھیں گے نسوان کا ایک اثر ہوتا ہے جیسے کہ کسی کے پاس اگر جیب میں چھوٹی سی بندوق ہو ریبل ہو کی بولی بدل جاتی ہے اس کی چال بدل جاتی ہے اس کی ادائی بدل جاتی ہے کل تو سیدھا سارا چلتا تھا ٹھیک سے بات کرتا تھا آپ تو میرا بھی بدل گیا اور ایسا چل رہا ہے ہوا کہ شیر آ گیا تو کیا بات ہے کمر اس کا نہیں اس کے جی میں جو چیز ہے اس کا اثر ہی ہاں اچھا دوستوں چیزوں کا اثر ہوتا ہے بھی ہمار پر ٹوپیاں رکھے اس کا اثر ہوتا ہے ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے سور پر ٹوپیاں ہونی چاہیے اس کے اثرات ہوتے ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کا لباس بھی صحیح ہونا چاہیے اس کے اثرات ہوتے ہیں ہاں بچوں کو غلط لباس پہنوانا یہ خیر خواہی نہیں ہے یہ تو ان کی زندگی کو اجاڑنا ہے پھر بڑے ہو کر کنٹرول میں نہیں آتے ہیں یہ ساری چیزیں اسلامی جو چیزیں ہیں اس کو اختیار کرنے میں ہمارے فائدے ہی فائدے ہیں بہار میں جو بات سزا کثرت کریں بہت ذکر اللہ کا کرے ذکر کرنے سے دل میں ایک خاص قسم کا نور پیدا ہوتا ہے نور کے ذریعے سے عبادتوں میں لذت محسوس ہوتی ہے مزہ ہم نے اللہ والوں کو دیکھا ہوگا رات لمبی لمبی تحجر کی نمازیں پڑھتی ہیں اور ہمارے تو اگر امام صاحب فضل کی نماز میں اگر دو چار آئے زیادہ پڑھ لیں تو اب تو امام صاحب نے خبر لے لی ایسا نہیں دوستوں وہ ہمارے دلوں میں ذکر کرنے کی وجہ سے دور پیدا ہوتا ہے جیسا حدیث میں آتا ہے جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو ایک کالا دبا لگتا ہے دوسرا گنا کرتا ہے تو دوسرا دبا لگتا ہے تیسرا کرتا ہے تو تیسرا دبا لگتا ہے گنا کرتے کرتے اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے پھر خیر کی بات اس کے دل میں نہیں آتی ہے دین کی بات اس کو اچھی نہیں لگتی نماز اس کو اچھی نہیں لگتی بعض لوگ نماز پڑھ لیتے بعض نہیں پڑھتے کیا بھی سب تو کلمہ کلمہ کو ہے مسلمان ہیں بال لوگ پڑھتے بال لوگ نہیں پڑھتے کیا وجہ ہے فرق ہے دونوں میں اس لیے دوستوں بزرگوں ہمیں کوشش کریں کہ ذکر کی کثرت ہو عادت بناوے کشک کرے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرے پھر اللہ سے ہمارا تعلق ہوگا ہاں۔ اللہ دیکھتے ہیں سنتے ہیں جانتے ہیں میرا بندہ تو مجھے خوش کرنے والے بول بولتا ہے کبھی تو الحمد للہ کہتا ہے کبھی تو سبحان اللہ کہتا ہے کبھی تو اللہ اکبر کہتا ہے کبھی تو الہ اللہ اللہ کہتا ہے اور پھر اپنے زندگی کی جو گڑیا غفلت میں گزرتی ہے اس پر روتا ہے استقفر اللہ اللہ آج تو ہم سے گنا ہو جا رہا ہے تب جا کے توبہ استغفار کرتے ہیں ارے ہماری زندگی کی جو گڑی غفلت میں گزری اس پر بھی استغفار ہونا چاہیے ہاں نقصان ہوا مسلمان کو تو جو گڑی گفرت میں گزر گئی بہت بڑی خیر سے محروم رہا اس پر استفار ہونا چاہیے تاکہ دو بارہ اللہ اس کو توفیق دے جب اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ ہمیں یاد کرتا ہے پھر ہماری دعاؤں میں جان پڑتی ہے ہاں دعاؤں میں جان پڑتی ہے ہماری آج تو کیا ہو گیا کہ ہماری دعائیں ہمیں معلوم ہے کیسی ہے امام صاحب کے ساتھ ہاتھ اٹھا ہیں اور امام صاحب کا بے بیئر کہ یار ہمر رحمی تو ہمیں بھی کیا نہ ہمیں معلوم ہے کیا مانگا کیا نہیں کچھ عادت بن گئی بس ایسا نہیں ہوا دعا ہوتی ہے ہاں اللہ کے سامنے درخواست کرنے کی ہوتی ہے اللہ کو من مانا پڑتا ہے چاہے گجراتی میں ہو اردو میں ہے کسی بھی زبان میں ہو تو جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ ہمیں یاد فرماتے ہیں پھر ہم جب جو دعائیں مانگتے ہیں اللہ میرا بنتا ہے مجھے ہر آن ہر گڑی یاد کرتا رہتا ہے مجھے نہیں بھولتا مجھ سے محبت کرتا ہے پھر ہماری دعاؤں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں ہاں۔ دوستوں ذکر کو معمولی نہ سمجھے کوشش کرے اور کثرت سے ذکر کرے اللہ حافظ ہم سب کو کثرت ذکر کرنے کی کوشش کرتا ہے ذکر میں دوسری بات ہے موقع محل کی مصنوع دعاؤں کا اہتمام یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی چیز ہے ہاں ہم تو اس کو ہم نے کچھ کو سمجھائی نہیں موقع محل کی مصنوع دعائیں جو بھی ہو ان دعاؤں کو ہم سیکھ اور عمل میں لا رہے ہم یہ دیپ ایک حصہ ہے سیکھنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی دعائیں نہیں بتلا دی نہیں یہ تو ہماری غفلت کی ہماری غفلت ہے کہ ہم دعاؤں کو نہیں سیکھتے اور عمل بھی نہیں لاتے دعاؤں کو سیکھنا چاہیے عمل بھی لانا چاہیے اور ہر دعا اتنی قیمتی ہوتی ہے ہر دعا میں اتنی خیر ہوتی ہے جس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے دو چار مثال کے طور پر کیا مسجد میں گئے ہم نے دعا بڑی اللہ مفتحلی افواہ رحمتی چھوٹی سی دعا ارے چھوٹے چھوٹے بچے حاضر قرآن بن جاتے ہیں تو پچاس ساٹھ سو کچھ دعائیں اگر ہم یاد کر لیں گے جس دن ہم دل پر لے لیں گے آسان ہو جائے گا اور جس دن ہم دل پر لے لیں گے مجھے عمل میں لانا ہے عمل میں آ جائے گا اللہ مفتح ابواب رحمتی اے اللہ میرے لیے تیرے رحمت کے دروازے کھول دے اللہ و تعالیٰ اگر رحمت کے دروازے کھول دے وے تو گویا کہ دنیا راکیل کے خزانے کھل گئے اللہ کی رحمت معمولی چیز نہیں ہے بہت بڑی چیز ہے کتنی قیمتی ہوا ایک جملے میں مسجد سے باہر نکل رہے ہیں اللہ اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں علماء نے لکھا ہے فضل سے مراد روزی بھی ہے ہاں حلال روزی ہے بس جس سے باہر نکلے اللہ سالو من انفارم اے اللہ میں تجھ سے تیری روزی کا سوال کرتا ہوں اللہ دیکھتے میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے پھر اللہ دے دیتے اس کو چیزیں ہیں حدیث میں آتا ہے کہ بسم اللہ کیا کہ دروازہ بند کرو اس گھر سے شیطان نکل جاتا ہے گھر میں داخل نہیں ہوتا ہے گھر سے شیطان کو نکالنا آسان نہیں ہے نظر آئے تو تم نکالو جو چیز نظر ہی نہیں ہے اس کو کیسے نکالو گے ہمارا دشمن ہے وہ ہمارے گھر میں رہے گا تو رات کو بتا نہیں کیا گوہا کروا دے گا کیا غلطیاں کروا دے گا اس کو بگانے کا بہترین طریقہ بسم اللہ کیا کہ دروازہ بند کرو شیطان کہتا چلو بھائی ہمارے لیے دروازے بند ہو گئے یا پھر چلو روانہ ہو جاتا ہے بسم اللہ کتنی زبردست اس میں طاقت اور قوت رکھی ہے کہ شیطان مجبور ہو جاتا ہے نہیں رہ سکتا آیا تو کسی لے کر کسی نے اللہ فرماتے ہیں کہ بندے تیری اور تیرے گھر والوں کی اور سامان کی حفاظت میرے دن میں آ گئی سو جاتا ہاں اس کو بھر اس کو یہ دین کی باتیں ہیں ہم نے تو ہماری عبادتوں کو محدود کر لیا ابھی نماز پڑھ لی سندر پڑھ لی چلو چھٹی ہم آئیں گے دوہر میں آئیں گے پھر دوہر کی پڑھ لی چلو چھٹی کے بسر میں آئیں گے ہم ہم موقع محل کی جو دعائیں ہیں مصنون دعائیں اس کو ہم پڑھے عمل میں لاوے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم لے کے بیٹھے کہ بیٹا گھر میں بیٹا بسم اللہ کیا کہ دروازہ بند کر بچوں کے پاس ہم کو سیکھ لے بیٹا بسم اللہ کیا کہ دروازہ بند کر پھر بچوں کو کہو کہ بیٹا بسم اللہ کہنے سے شیطان گھر سے نکل جاتا ہے ہاں چھوٹے چھوٹے پاسوں بچوں کو بھی بازت کر پائے مکان سے نکلتے ہیں تو نکلتے وقت بسم اللہ اللہ اللہ بلّہ پڑھ لیا ہم نے اللہ فرماتے میرے بندے تو تو میرے بھروسوں پر نکلا ہے جا میری حفاظت کی ذمہ داری میرے میں آ گئی اتنے سارے یا اللہ کیا دعائیں ہیں مسلمان کو کیا کیا چیزیں اللہ نے دی ہیں ہاں، پڑے ہوئے یہ تو دو چار میں نے ایسی کچھ آپ کو مثالیں دیں ہر دعا کو سیکھو اس کا ترجمہ سیکھو تاکہ استحدار رہے کہ میں کیا مانگ رہا ہوں دعا پڑھنا نہیں ہے دعا کو مانگنا ہے دعا نام پڑھنے کا نہیں ہے دعا نام ہے مانگنے کا اللہ تعالیٰ سب کو تو موقع محل کی مستور جو دعائیں ہیں ہاں، اس میں اللہ نے بڑی زبردست تاثیر رکھی ہے ہماری پریشانیاں اور ہماری حفاظت کا اسی چیزوں میں ہے اور کہیں نہیں ملے گا ہماری پریشانیوں کا علاج کے چیزوں میں اللہ نے نہیں رکھا ہے مال میں نہیں رکھا ہے ہاں، ہم چین سکون راحت آرام عزت چاہتے ہیں تو اللہ نے ان ساری چیزوں کو اسی میں چھپایا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو موقع محل کی مصنوع دعاؤں کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توقع عطا فرمائے تیسری چیز ہے دوستو سنت الحتمام کسی سنت کو معمولی نہ سمجھے ہر سنت قیمتی ہے ہر سنت قیمتی ہے اس کو عمل میں ہم لاویں اور کوئی سنت مشکل نہیں کہ ہم نہیں کر سکتے ہو یار اس سنت کو کون کر سکے گا کچھ بھی نہیں پانی پینے کی سنت مثال دے رہا ہوں سمجھ کے لیے بھائی سیدھے ہاتھ میں گلاس پکڑو برتن پکڑو ایک سنت ہو ہوگی اندر دیکھو دوسری سنت ہوگی بیٹھ کر پیو تیسری تیسری آ گئی بسم اللہ کیا کر پیو چار سنتیں پانی پینے کے بعد الحمد للہ پانچ سنت جی۔ قیامت کے دن جب ہمارا حساب ہوگا جب آپ عام اعمال میں ہمارا حساب توڑا جائے گا اس وقت پتا چلے گا کہ میری ایک سنت نے مجھے کیا کام کیا اس کو معمولی نہ سمجھے ہاں یہ ہماری کمائی ہے یہ ہمارا آخر کا گوشہ ہے اور کتنا آسان ہے میں کوئی مشکل ہے اس میں بولوں ارے کوئی مشکل ہے ہر کوئی کر سکتا ہے کرنا چاہیے مسجد میں داخل ہو رہے ہیں پانچ سنتیں نور اللہ پڑھنا حریش شریف پڑھنا سیدھا پاؤں پہلے رکھنا اللہ پکاؤ رحمتی پڑھنا اور احتجاج کی نیت اور اشد اللہ علیہ اللہ اللہ پڑھنا یہ نکلنے کی بات سنتی ہے دوستوں آج ہمارے گجرات میں کیاوت ہے کاکڑے کاکڑے پاڑ بندہ ٹیپے ٹیپے یہ ہماری ایک ایک ایک ایک ایک ایک سنتیں کرتے کرتے ہمارے عمل میں بہت بڑا خزانہ جمع ہوگا ہاں ہم کو پتا بھی نہیں چلے گا بہت بڑی کمائی لے کر دنیا پہ جائیں ہر سنتوں کو اس کے وقت پر ادا کرو سنت نہیں چھٹنی چاہیے میں ایک مرتبہ گودرا میں ہمارے مولانا شاہ الحق صاحب ہردوئی والے رحمت اللہ والے تھے آئے تھے تو میں بھی وہاں پہنچ گیا تھا تو حضرت کے پیچھے پیچھے ہم چل رہے تھے تو حضرت الدین کی باتوں میں مشغول تھے اب وہ مسجد جو تھی وہاں کوئی نشانی نہیں تھی کہ شریع ہی بات ہے مسجد کی ایک تو سہن ہوتا ہے اور ایک مسجد کی شریحت ہوتی ہے مسجد اور شہر میں فرق ہے تو مسجد کی شہری ہے کوئی نشانی نہیں تھی حضرت دین کی بات کرتے کرتے اندر چلے گئے جب مسجد کا دروازہ آنے لگا تو صاحب بھی ساتھ تھے تو حضرت نے پوچھا بھائی مسجد کی شریحت کہاں گئے وہ تو پیچھے چلی گئی حضرت نے کہا کہ اتنا للہ ہے اتنا للہ جو بڑی تیزی سے واپس نکلے ارے بھائی تم نے کوئی نشانی نہیں لگائی ہے کوئی پٹا نہیں لگایا مجھے معلوم نہیں تھا میں ایک سنت کو چھوڑ کر اللہ کا بجری اور گنہگار بن گیا میں میں کل کیا تو اللہ کو کیا جواب دوں گا حضرت کو عجیب کیفیت تاریخ ہوگی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے یا اللہ میں نے تیری سنت کو چھوڑا تیرے نبی کی سنت کو میں نے چھوڑا حضرت اللہ استفر اللہ پھر وہ تو علی صاحب کو بھی نشانی لگاؤ پتا نہیں کتنے لوگوں کی سنتیں چھوٹتی ہوگی آپ تو متولی بن گئے تو آپ کی ذمہ داری ہے یہ تاکہ لوگ سنتوں پر عمل کریں دوستو آج جس دل میں جس چیز کی وقت ہوتی ہے نا اس کی ادبت ہوتی ہے اگر آج میرے جیب میں سے پانچ سو کی نوٹ گر جائے تو فوراً یہاں بھی نہیں ہے یہاں بھی نہیں ہے کسی کو دی ہے اس کے سوچتا ہے کیا ہوا کیوں پانچ سو روپئے سے اسے کچھ کام ہونے والے تھے سودا خریدنا تھا کوئی چیز لانی تھی کوئی کام میں آنے والی چیز کی ہماری سنت ہے جس نے ہمارا کوئی آرو مددگار نہیں ہو کوئی ایک نیکی ہمیں نہیں دے گا میدان محشر میں کوئی کسی کا نہیں ہوگا نہ ماں باپ نہ بھائی بہن نہ رشتے دار نہ دوست نہ بیوی نہ بچے بچیا کوئی ہمارا نہیں ہوگا ایسے وقت میں کام آنے والی چیز ہے تو ہم اپنی زندگیوں کو اس طریقے سے بناوے کہ سنت کے چھوٹنے پر افسوس ہوگا ہائے ہائے افسوس میری میری سنت چھوٹ گئی میرا نقصان ہوگا اس پر تو بھائی کرے اللہ سے کہ اللہ دو بار میری سنت نہ چھوٹے مجھے توفیق دینا ہاں اللہ سے ہمارے تعلق دوستوں دین جو چیزیں ہیں آمار اس سے ہمارے خاص تعلق ہونا چاہیے جیسے دنیا کی چیزوں کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہوتا ہے اور دنیا کی کسی چیز چھوڑ جاتی ہے اس کا سفا چلا جاتا ہے تو افسوس ہوتا ہے ایسے اس سے زیادہ کہیں گنا زیادہ اور چوتھی چیز ایک ہے دوستوں قرآن پاک کی تلاوت ہم کریں یہ اللہ کا کلام ہے اتنا بابرکت والا کلام ہے کہ لائے ہو اللہ اس کو آپ بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے حرام ہے خالی چھونے کے لیے اللہ نے بنا فرمایا کہ نے وضو کر لو پھر اس کو پکڑو کیوں اللہ کا کلام ہے دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں اس کو ہم پڑھے اس کا اٹھانا ثواب اس کا دیکھنا سواب اس کا پڑھنا ثواب اس پر عمل کرنا ثواب اس کا یاد کرنا ثواب ایک مرتبہ میں میں ٹرین میں جا رہا تھا تو قرآن شریف پڑھ رہا تھا ایک سردار جی خاتون عورت آ کے پاس میں کھڑی ہوئی کہ زور سے پڑھو زور سے میں نے سے پڑھا عورت ہے سب سر سیٹوں پر سردار جی بیٹھے ہوئے وہاں سے اٹھ کر آئی اس کی آنکھوں میں سے آنسو نکل رہے تھے میں نے ہمارے باپ کو قرآن پڑھتے دیکھا تھا لیکن آج ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے کتنے دنوں کے بعد میں نے قرآن کو دیکھا اور کتنے دنوں کے بعد میں نے قرآن کو سنا اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے آج اللہ کلام ہمارے نظروں کے سامنے ہوتا ہے ہماری مسجدوں میں رکھا ہوا ہوتا ہے ہمارے گھروں میں ہوتا ہے لیکن مجھے تو افیل ہے کہ میں اٹھوں اس کو اٹھا کر اٹھک پڑھوں آج دوستوں موقع ہے کل ہم تمنا کریں گے لیکن اس وقت سب بیکار ہوگا قرآن پاک کی تلاوت روزانہ ایک پارے ہم تلاوت کریں میں ایک وقت نہیں کر سکتے کچھ رکو صبح میں کر لیے کچھ دوپہر میں کچھ اثر میں کچھ شام کو کچھ رات کو تھوڑے سے لے کر نکل لو جیسا بھی آپ کو ٹھیک ہو لیکن کم سے کم ایک پارے کی تلاوت ہونی چاہیے ایک پارے کی تلاوت ہونی چاہیے اور ہم جو قرآن پڑھے ہوئے میں تو کہتا ہوں ہمارے میرے دوستوں کو کہ بھائی ہمارے مسجد کے اہم ہے علماء ہے کے پاس لیبورٹری کراؤ اور سب ذرا بیٹھو ذرا میرا قرآن تو سنو وہ غلطی تو نہیں اس لیے کہ میں نے بچپنے میں یاد کیا تھا پتا نہیں اس وقت یہ ماحول نہیں تھا کچھ سال پہلے کہ وہ مخارج اور تجویز وغیرہ کوئی چیز نہیں تھی ہم نے ایسے ہی پڑھ لیا گزرا دیکھو اپنے قرآن کو اگر کچھ غلطیاں جاتی جاتے اس کو صحیح کروائیں تاکہ ہمارا قرآن صحیح ہو جائے صحیح پڑھ رہے ہیں کوشش کریں مہاری سے پڑھنے کی لیکن اللہ کا کلام ہے اس کو تو ایسا پڑھنا چاہیے جیسا وہ اترا ہے اور جیسا اس کا پڑھنے کا حق ہے ایسے پڑھنا چاہیے تو پرانے پاک کی تلاوت کا اہتمام قلعہ منہمر صاحب پالمپوری رحمت اللہ علیہ بیان کے فرماتے تھے آپ نے بچپن میں قرآن آپ نے بچپن میں قرآن حفظ کیا میں نے بچپن میں قرآن حفظ کیا ہمارے جو بچے ہوتے ہیں بچپن میں قرآن حافظ قرآن جو قرآن بچہ تھے حضرت نے اس وقت حافظ نہیں بنے تھے کسی وجہ سے لیکن دل پر ایک بات تھی کہ میں حافظ نہیں ہوں بننا چاہیے تو پچپن سال کی عمر میں آپ نے پورا کیا حضرت جائی نے اپنا صاحب رحمت اللہ علیہ سے ابتدا کی اور آپ کے ہاتھ پر قرآن ختم ہوا ہم بھی کوشش کریں دوستوں مشکل نہیں ہے اگر ہماری صحیح نیت ہے ہماری میں اتنا اگر ہم کریں گے اور اگر قرآن حفظ ادا کر سکے کل حافظوں ہوگی جو سفر اس پر اللہ اٹھائے گا ہاں قرآن پاک کی تلاوت بہت بڑی چیز ہے دوستو جو خفا کرام ہے کم سے کم وہ تین پارے کی تلاوت کرے ترتیب ہے پہلا پارا کیسے دوسرا پارا کیسے تیسرا کیسے ایک ترتیب ہے حافظ قرآن کے لیے تو قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے رمضان میں تو ماشاءاللہ اچھا ماحول ہوتا ہے اور غیر رمضان میں یہی مجمع ہوتا ہے تو باہر کے تو مسلح آتے نہیں اور جہاں پر لوگوں نے دل پر لیا اور جہاں ماحول بنا وہاں پوری مسجد تلاوت کے لیے فجر کے بعد بیٹھ جاتی ہے ہمارے کاٹے میں پاگل ایک گاؤں ہے پاگرا جانا ہوا تو فجر کے بعد میں نے دیکھا تو تمام مسلم قرآن لے کے پڑھنے کوئی تسمی ہے اور تلاوت ہے ہمارے دوست ہوتے عبد الرزاق صاحب انتقال فرما گئے اللہ کرے کے رحمت فرمائے تو ہمارے تعلیم کے سلسلے میں مشورے میں گئے تھے تو باہر میں صحت میں بیٹھے چونکہ میں تو ایسے باہر میں رہتا ہوں جہاں بیدت غالب ہے تو میں نے مولانا پوچھا مولانا نا آپ کو زیارت ہے کیا کسی کا انتقال ہو گیا چونکہ میں تو ایسے وہی اسی ماحول میں سے آیا تھا تو مولانا ہنسنے لگے کہ مولانا اللہ نے توفیق دی ہے لوگوں کو بات سمجھاتے ہیں لوگ قبول کر لیتے ہیں روزانہ ماشاء اللہ یہ پورا مجمع اشراک کے جائے گا اس گاؤں میں تمام کا سفید کرتا سفید پائجامہ جانا سرپٹ ہوگی اتنا ہی رئیس ہوگا مالدار ہوگا فرینڈ وہاں پورے بادل میں نہیں ملے گا بہت بتایا میں تو اپنی زندگی کو بدلنے کا کہتا ہوں اپنی زندگیوں کو ہم بدلیں تصویحات کی پابندی ہو تلاوت کی پابندی ہو سنتوں کا اہتمام ہو ہمارے بول صحیح ہو تاکہ ہماری جو ہماری زندگی کا مقصد ہے وہ پورا ہو جائے اس لیے دوستوں بزرگوں میں جن ساتھیوں کا وضو ہے آج تو یہ نیت کرو کہ آج تک ہماری غفلت اللہ معاف فرمائے آج سے انشاءاللہ شاء اللہ کثر سے ذکر کرے گی اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے جن ساتھیوں کا وضو ہے وہ تو صفوں میں بیٹھ کر کے اپنی تصویرات پوری کرے جن کا وضو نہیں ہے وہ وضو ضرورت سے فارغ ہو جائے اور دیکھو بگڑے کے بعد ہماری اجتماع کی اہم مجلس ہوگی دیکھو آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ یہ تو کتنا اچھا نہیں لگتا ہے میں خود آگے بڑھوں ہمارے عشا اور جو بگل اشارہ کرتے ہوئے آگے اگر یہ مجمع بیٹھنے والا اگر اشارہ کرتے کرتے ہوئے تو بغیر یعنی آدھا مجمع تو ایسے ہی آ جائے گا اور ہر ہمیشہ کے لیے کرو کہ انشاءاللہ دین کی بات میں ہم آگے بڑھ بیٹھ کر کے سنیں گے سنو گے بھائی اللہ تعالیٰ لوگوں کو توفیق بات کروائیں گے www.attableague.com, the reviver of the